شعبہ عبدالعزیز یعنی ابن سہیب سے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں ان کے الفاظ یہ ہیں اللہم انی اعوذ بکا اور شعبہ کہتے ہیں کہ عبدالعزیز نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار اعوذ باللہ کے الفاظ بیان کیے سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ